حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم یعنی بے انصافی نہ کرے جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو بارہ